معاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فلما فرغ قال يا معاذ عسى أن لا تلقاني بعد عام هذا لَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي وَقَبْرِي ربك معاذ جشعا بفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل بوجهه المدينة على صاحبها الصلاة والسلام وقال يا معاذ إن أولى الناس بها المتقون من قال الصلاة والسلام میرے محترم بزرگوں اور دوستوں میں نے ابھی ایک حدیث پڑھی ہے جس میں واقعہ ہے جس واقعے کو تاکہ آواز خراب ہو جائے میں جانتا ہوں چھوڑ دیجیے حضرت معاذ بن جبر نبی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام السلام کے گورنر ہیں جن کو آپ جزیرت العرب کے جنوب میں یمن ہے جب یمن کے لوگ ایمان لے آئے تو آپ نے اسلام کی تعلیمات کے لیے حضرت جب نبی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو اپنے گورنر کو یہ تعلیمات دے رہے ہیں کہ تم کو وہاں جا کر کے کس طرح رہنا ہے اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا فرماتے ہیں کہ جب میں نکلا مدینہ نام اس کی آواز کو کم کروں میں اسے دور کروں گا تو مگر آواز اتنی بڑھاؤ فرماتے ہیں حضرت معاذ جبل رضی اللہ تعالیٰ میں مجھے حکم دیا کہ سوال پر سوال میں سواری پر سوال ہو گیا اور آپ مجھے مشایات کے لیے مدینہ منورہ کی آبادی سے باہر تک چھوڑنے کے لیے میرے ساتھ ساتھ چلے معاذ سواری پر سوار تھے آپ کے حکم سے اور نبی کریم علیہ السلام نیچے چل رہے اور نصیحت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں جب نصیحت سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اے معاذ ہو سکتا آپ کو نہ اور ہو سکتا ہے کہ اے ماں جب تم یمن سے واپس آؤ میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو مجھے نہیں آپ کے دیدار نہیں ہو پائیں گے یہاں تو رات اور دن بغیر آپ کے دیدار کے دل کو سکون نہیں ملتا کہتا ہے اشد محمد رسول اللہ میری آنکھوں کے سامنے آپ ہوتے ہیں یا اب میں جا رہا ہوں آپ کے حکم سے تو اب آپ سے میری ملاقات نہیں ہو پائے گی میری یعنی یہ جسم کی غربت ختم ہو گئی اس خیال اور تصور سے آج رونے لگے جب نبی کریم علیہ السلام السلام نے ان کی اس بےتابی اور رونے کو دیکھا تو اپنے چہرہ امر کو چل رہے تھے ماس کے ساتھ ساتھ یمن کی طرف پھیرا اور اپنا چہرہ مدینہ منورہ کی طرف کیا ایک بس اب تم جاؤ اور میں ادھر جا رہا ہوں اور مدینہ منورہ کی طرف کر کے فرمانے لگے ان میری امت میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب انسان وہاں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میری تمہاری دوری ہو گئی تم رو رہے ہو کہ اب یہ جو رات اور دن مجھ سے میسر ہوتی تھی اب یہ قربت ختم ہو گئی دوری ہو گئی میں تمہیں ایک کسوٹی اور ترازو دیتا ہوں اس دنیا میں روحانی اعتبار سے سب سے زیادہ مجھ سے قریب اور میدان محشر میں اللہ میں بندوں میں سب سے زیادہ قریب پھر جنت میں پہنچنے کے بعد میری امت میں ان سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنی زندگی متقی بن کر دیا میں تمہیں ترازو دے کر جا رہا ہوں صرف تمہیں کو نہیں پوری امت کو ترازو دے رہا ہوں فرماتے ہیں وہ ترازو کیا ہے کہ میری قربت آج ختم ہو رہی ہے جا رہے ہو یمن آؤ گے تو میں نہیں ملوں گا میری قبر کو دیکھو گے مجھے نہیں دیکھو گے جس محترم اور مبارک مسجد میں میری قبر ہے اس مسجد کو دیکھو گے مجھے نہیں دیکھو گے لیکن میں تمہیں بتا کر جا رہا ہوں ایک کسوٹی اور تنازع دے کر جا رہا ہوں اگر یہ چاہتے ہو کہ تم مجھ سے کبھی جدا نہ ہو اس دنیا میں تمہاری روح میری روح ہے پر فتوح سے قریب رہے میدان کے میں تم میرے قریب رہو جنت میں تم سے قریب رہو میں تمہیں ترازو دے کر جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب لوگ مستقی کر زندگی گزارنے والے ہوتے ہوں گے من کانو وہ ہے سوکھا چاہے کوئی بھی ہو بادشاہ ہو فقیر ہو کالا ہو گورا ہو مرد ہو عورت ہو عرب کا رہنے والا ہو عجم کا رہنے والا ہو مدینے میں زندگی گزارنے والا ہو یا کہیں ہو اس سے کوئی نہیں اللہ کے یہاں معیار دولت نہیں ہے بادشاہ نہیں ہے فقر نہیں ہے اس کے یہاں معیار اللہ کا نتی بتا رہا ہے تقوا ہے اور دنیا میں کہیں بھی بستے یہ نہیں ہے کہ مدینے میں رہتے ہیں تو آج دنیا میں قریب ہے تو کل کو بھی قریب رہیں گے فرماتے نہیں روبے زمین میں کہیں بھی بستے ہوں اور آج ہو یا آج کے ہزار اور دس ہزار سال بعد میں یاد ایک یہ ہے کہ تقوی کی زندگی گزارتے یہ کسوٹی اللہ کا نبی دے رکھے گیا میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں اس سے پتا چلتا ہے اگر کوئی مومن اور آپ کا امتی ایسی محبت رکھتا ہے کہ رسول اللہ کا دیوانہ ہے اس دنیا میں اپنی روح کا تعلق رسول اللہ کی مبارک روح سے رکھنا چاہتا ہے میدان محشر کی ہولناکی میں جب کوئی کسی کے ترسی سے احوال کرنے والا نہیں ہوگا اگر وہاں رسول اللہ کی قربت چاہتا ہے جنت میں اللہ کے نبی اور اپنے رسول کی قربت کا دیوانہ ہے تو اسے دنیا کے اندر یہ سبب اختیار کرنا چاہیے اور سبب کیا ہے اپنی زندگی کو تقوی کی صحیح بنانا دنیا کے اندر دنیا کو چھوڑ کر چلا اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے جو بات نکلی ہے ہمارا ایمان ہے صرف یہی ہے اور وہ ہے تقوی کی جو انسان متقی بن کر دنیا میں اپنی زندگی گزارے گا کل قیامت کے دن وہ دنیا کے سب سے بڑے متقی اللہ کے محبوب اور اپنے آقا اور سردار کی قربت حاصل کرے گا اس کے سوا کوئی اور صورت نہیں میرے بھائی تقوا کہتے جس کو آئے عربی زبان کے اندر لفظ ہے تقوا اس کا مطلب عربی زبان کے اندر آتا ہے تقوا کہا جاتا ہے انتج اگر بینکا وہ بینا تقاتل ہوں تو تکی کا بن کا مفہوم عربی لغت کے اندر ہوتا ہے کہ انسان جس چیز سے ڈرتا ہے اپنے اور اس چیز کے درمیان ایسی دیوار کھڑی کر دے اس چیز کا نقصان مجھے نہ پہنچ سکے یہ ہے تقوا یہ دیوار ہے تقوا آدمی شیر سے ڈرتا ہے اپنے اور شیر کے درمیان ایسی دیوار کھڑی کر لے کہ شیر تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے آگ سے ڈرتا ہے اپنے اور آپ کے درمیان ایسا پردہ اور دیوار کھڑی کر لے کہ آگ تجھے نقصان نہ پہنچا سکے اب قرآن کے اندر نہیں آتا ہے وہ تک نہ جہنم کی آگ سے تقوی کو اپناؤ کیا مطلب ہے اپنے اور جہنم کی آگ کے درمیان میں ایسی دیوار کھڑی کر دے کہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ تجھے لگ نہ سکے نہیں آتا ہے وہ تب اللہ اللہ سے تقوی کو اختیار کیا مطلب ہے اپنے اور اللہ کے غضب کے درمیان غصے کے درمیان ایسی دیوار کو کھڑی کر کہ تجھے اللہ کے قدم سے حفاظت میسر ہو جائے میرے بھائی اصطلاح میں قرآن و حدیث کی اب تقوا کس چیز کا نام ہے جہنم کی آگ سے بچنا کس چیز سے میسر ہوگا اس کی دو بنیادیں ہیں ایک ایمان ہے ایک عمل صالح ہے جو چیز کل انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے والی ہے ایک ایمان ہے سچا ایمان اور ایک وہ عمل صالح ہے جس کو رسول مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کیا ہے وہ ایمان ہے جس ایمان کو جناب رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا ہے پھر صحابہ اس ایمان اور عمل صالح کو لے کر جہاں تک جا سکتے تھے وہاں کا نبی کا سب سے بڑا محبوب ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ محبوب جب مدینہ منورہ کے اندر اپنی مبارک قبر کے اندر آرام فرما رہا ہے تو اس سے محبت رکھنے والے دیوانگی کا تعلق رکھنے والے اپنے ہاتھ پہ توڑ کر سب یہی جمع ہو جاتے کہ ہم بھی یہی مریں گے اور اپنے محبوب کے پڑوس میں رہ کر قیام تک اپنے جیون کو بلا لیں گے وہ کبھی اور ایسا نہیں ہوا صحابہ جہاں تک جا سکتے تھے دنیا کے اندر اس امانت کو لے کر جو امانت محمدی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان اور عمل صالح کی امانت ان کے سپرد کی جو صحابی جہاں تک جا سکتا تھا چل رہے قوموں کی قومیں ایمان لے آئی ملک کے ملک قومی بن گئی یہ کیا چیز ہے یہ در حقیقت وہی دیوار ہے اس دیوار کے کھڑا کرنے کے بعد اس کو نے دنیا میں چاہے جہاں چاہے کس وقت اس دیوار پر کھڑا کر دیا کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب اسی کو اس حدیث کے اندر فرمایا گیا ہے اور وہ دیوار ہے ایمان سچے ایمان کی دیوار ہے ہمت سود کی دیوار ہے جس انسان نے اس دیوار کو لے کر دنیا میں اپنی زندگی کو گزارا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو فرماتے ان اول الناس بیرمون ان سے سب سے زیادہ قریب لوگ وہ ہوں گے کہ جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ متقی بن کر یہ تقوی کا اصل مفہوم ہے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت میں جتنی چیزوں کا آپ نے حکم دیا ہے مومن اپنی زندگی کے اندر اتارے اور جن جن چیزوں سے منع فرمایا ہے مومن اپنی زندگی کو ان سے پاک کرے جس انسان نے زندگی ایسی گزاری اللہ کا نبی اسی کو فرمانا ہے وہ کل قیامت کا کیا مطلب ہے دیکھو جب اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب لوگ متقی ہوں گے اور متقی تقوی نام ہے ایمان سچے ایمان اور عمل صالح کا اور اپنی زبان سے فرمانا چاہے جو قوم جو لوگ ہیں اور چاہے جہاں بستے آج یا ایک ہزار سال کے بعد اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کا دین اس دنیا کے اندر قیامت تک محفوظ رہے گا اگر محفوظ نہ رہتا تو تقوی کو یہ امت قیامت تک اپنائے گی نہیں جب اللہ کا نبی فرما رہا ہے چاہے جہاں ہو اور چاہے جہاں بستی چاہے آج چاہے ایک ہزار سال کے بعد کہ آپ جس لائن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں امت کے لیے جس تراغیوں کو پیش کر کے جا رہے ہیں جس کسوٹی کو کامیابی پیش کر کے جا رہے ہیں وہ ختم ہونے والی نہیں ہے ہر نبی کنائی ہوئی شریعت ختم ہو گئی لیکن ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریعت قیامت تک قائم رہے گی اگر قصور ہوگا تو امت کا ہوگا کہ وہ اس کسوٹی کے اوپر پورا اترتا ہے یا اس کسوٹی پر نہیں اترتا لیکن اللہ کے نبی نے مکمل صاف اور ستھرے طور پر بنا دیا اس میں کوئی غبار نہیں ہے صاف اور ستھری ہے مجھ سے اگر قربت کو چاہتے ہو تو کچھ نہیں کرنا صرف ایک کام کرنا اور وہ کام ہے تقوی کا جو انسان قربت کو چاہتا ہے غور کرو سوچو بس ایک چیز ہے اس کے سوا کچھ نہیں متفی بن کر میں اگر کسی نے اپنی زندگی کو اس طرح تک چاہے جوان چاہے بوڑھا ہو گزار لیا اس کو ہو گئی ماس کوئی رونے کی دنیا کا ہر وصال دنیا کا ہر ملا انجام کر ٹوٹ جائے کوئی دنیا میں ایسا ملاپ نہیں ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا اللہ کا نبی بتا رہا ہے لیکن متقی کو جو ملا رسول اللہ سے حاصل ہوگا ایسا ہوگا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں وہ کب ہوگا جنت میں اس کی روح کو جو تعلق رسول اللہ کی مبارک روح سے ہوگا ایسا ہوگا کہ اس میں کبھی کمی نہیں آئے گی مومن کی زندگی تقوی کی زندگی اور وہ متقی بن کر رہے گا مطلب متقی کا کیا ہے رات میں اپنے گھر کے اندر صبح کو بازار کے اندر مسجد کے اندر مدرسے کے اندر کھیت کی یعنی جہاں ہو اس کے سامنے ہمیشہ تقوی کی زندگی اللہ نے جس انسان کو اس طرح کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی اس کو اپنے نبی سے ایسی میسر فرمانی کہ دنیا کی ہر قربت ٹوٹ جائے گی مگر یہ منتقی کی نہیں کو قربت کس طرح میسر ہوگی اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے ہم نے جنت کو کوئی کے لیے ہی بنایا ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے وہ طبقہ جو ادھر مرا اور ادھر اس نے جنت کی خوشبو پانی شروع کر دی اپنی قبر میں پہنچا اور جنت کی کھڑکی کھول کر کے دکھلا دیا گیا کہ اب جب تک تیرا محشر برپا نہیں ہوتا تو اس خبر کے اندر ہے اور جس دن محشر برپا ہوگا تیرا مسکن یہ جنت ہے یہ جنت کس کے لیے بنائی ہے اللہ بناتا ہے ہم نے متقیوں کے لیے بنائی یہ متقی کون ہے جن کی روح کا تعلق آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح سے قائم ہو گیا وہ کیسے قائم ہوگا میرے بھائی قائم تو تقوی سے ہوگا ورنہ جو انسان کہہ رہا ہے اگر زندگی میں تقوی نہیں کیا مطلب تمام جن چیزوں کا حکم شریعت نے دیا ہے اتارا نہیں ہے زندگی میں جن چیزوں سے شریعت نے روکا ہے اپنی زندگی اپنی صورت اپنی سیرت کو ان سے پاک نہیں کیا رسول اللہ کی قربت میں سب نے سب سے زیادہ قریب رہنے کے لیے تقوی کی زندگی اور میرے بھائی تقوا کوئی کھڑی چھپی چیز نہیں بالکل ظاہر چیز ہے ہر معمور شرعی جس کا حکم شرح ہر وہ منکر جس کو گناہ بتا اگر گناہ ہو جائے یہ مطلب نہیں ہے کہ متقی سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا گناہ کا نہ ہونا متقی کا یہ مطلب نہیں ہے مگر متقی کا مطلب ہے کہ گناہ بیزار ہے گناہ کے قریب نہیں جاتا اقال بشریت اگر گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ کے سامنے ہوتا ہے آنسو بہاتا ہے توبہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے اے اللہ یہ قرآن میں فرمایا ہے متقیوں کی پہچان کے اندر ایک پہچان اللہ کی نہیں فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم عام لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ گناہ کیا تو جس طرح ناک پر مکھی بیٹھ کر اڑا دیا نہیں متقیوں کی نشانی یہ ہے کہ اول تو گناہ سے بچتے ہیں پرہیز کرتے ہیں ہر عمل کو کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ گناہ زبان اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے گناہ ہے یا نہیں کان لگانے سے پہلے سوچتا ہے گناہ تو نہیں ہے آپ اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے کہیں گناہ تو نہیں ہے قدم پڑھانے سے پہلے سوچتا ہے کہیں گناہ تو نہیں ہے ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے کہیں گنا سوچتا لیکن پھر بھی اگر گناہ ہو جاتا ہے اللہ میں آج کرتے سست اور اپنے گراہوں کے لیے کون ہے جو اپنے بندے کے گناہوں کو اللہ کے سوا میں آپ کرنے کا اس کے سامنے کہ گناہ نہیں ہوگا لیکن اگر غلطی سے گناہ ہو جاتا ہے اول تو وہ رسیہ ہے گناہوں سے پاک رات اور دن گناہوں سے دور رہتا ہے اگر غلطی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو چلو ہو گیا ہو گیا اللہ نہیں روتا ہے آنسو بہاتا ہے اللہ سے بہت وعدہ ہے کہ میں تمام آدم السماء ثم استغفرتني غفرت لك من اے آدمی اگر اگر تو تو نے نے اتنے اتنے گناہ گناہ گناہ کیے کیے کہ تیرے تیرے آسمان کی بلندی گناہوں کا پہاڑ بن گیا اس کے بعد بھی مجھ سے سچے دل سے اور توبہ کی اے نہیں کروں گا لکھتا ہوں مستقی کا یہ مطلب نہیں ہے گناہ نہیں ہوتا ہوتا ہے لیکن اللہ نے مقصد کے دروازے کھلا ہوا ہے اے بندے گناہ کرتا ہے معافی مانگ جو نسخہ قربت کا معاذ اپنی جبت کی بے چینی کو دیکھ کر دیا تھا وہ نسخہ تنہا ان کے دیکھنے کی قیامت تک آنے والی آپ کی امت کے لیے قربت کا وہی نسخہ جو انسان سے سچے دل سے رسول اللہ سے محبت رکھتا ہے انہیں بھائی اس کا تو تراسل اور معیار اور تقویٰ ہے رسول اللہ کے اپنے زندگی کوشش کرتی ہے اللہ کے نبی کا دین بالکل کھلا ہوا ہے اس میں کوئی چھپی ہوئی نہیں قرآن کو پڑھو حدیث کو پڑھو اور راستے کو دیکھو کہ رسول اللہ کا کیا راستہ تھا صبح سے شام تک زندگی کو کرنے کا اور وہ اپنے صحابہ کو دیکھ رہے اور وہ صحابہ آپ کی امانت کے دنیا میں سب سے بڑے بھاگ اور قریب ہمارا دین اس پر ان کی زندگی کو دیکھ اور دیکھ کر طریقے کو اختیار کرو اور یہ سمجھو کہ سچی محبت کا دعوے دار وہی انسان ہے جو اپنی زندگی کو کل اپنے حقوق سے قربت کے لیے گزارنا ہے اور وہ جمی ہوگی جب وہ زندگی متقیانہ زندگی ہو جس کا مطلب یہ ہے رات اور دن سچے ایمان اور صالحہ نیک عمل کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے اور ہر گناہ سے اپنی زندگی کو محسوس رکھتا ہے اللہ ہم سب کو تقوی کی زندگی گزارنے کی اور اللہ نے جس طرح اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس دنیا میں آپ کی امت میں پیدا فرمایا ہے کل جنت میں اور میدان محشر میں اللہ ہمیں آپ کی قربت میں اور جنت کو جگہ کرنا